درگھٹنا رس ہری شنکر پرسائی ارادہ تو تھا کہ اگلے اولمپک میں حصہ لینے جائیں گے دوڑ میں مگر ٹانگ توڑ کر پہنچ گئے اسپتال کے بستر پر دلی اسٹیشن پر کے یواؤں نے اتارا اور اسٹریچر پر لے کر ایمبولینس تک چلے تو میں نے کہا لو مجھ سے بڑے لوگ ٹاپتے رہ گئے اور میں نئی پیڑھی پر لت گیا پچھلے مونٹریل اولمپک میں بھارت کا شاندار شوریہ پردرشت ہوا کہ ایک ٹن کا میڈل بھی اس ادار ہردے دیش نے کسی کا نہیں چھینا کہا دوسرے لوگ میڈل لے جاؤ ہمارا دھرم اور سنسکرتی تیاگ کے ہیں چڑیا نہ پھنسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دیاوش چھوڑ دی اکشمتا کو تیاگ بنانے کی ہم میں صفت ہے اور پھر برہم ہی ستیہ ہے جگت تو متھیا ہے سونے چاندی کانسے کے میڈل آخر مایا ہے جھوٹ ہے ہمارا میڈل تو دوسرے لوگ میں رکھا ہے وہاں جا کر لے لیں گے پر مونٹریل کی اس چوٹ کا درد ابھی بھی سب کو اکھر رہا ہے جانچ ہو رہی ہے سکائی بھی ہو رہی ہے میری ٹانگ کے درد کے لیے ایک گنی نے سجھایا کہ گدھے کی لید کی سکائی کیجیے میں کسی اچھے گدھے کی تلاش میں ہوں پر سچا گدھا ہی نہیں مل رہا دو پاؤں والے مل رہے ہیں یہ گدھے تو مجھے دلتی مارتے ہیں ان کی لید سے کیا سکائی کروں پر کھیل کود کے مالک تو ایک دوسرے کی لید سے سکائی کر رہے ہیں کھلاڑی مینیجر اور کوچ کو دوش دے رہے ہیں مینیجر کھلاڑیوں کا چناؤ کرنے والوں کو چناؤ کرنے والا بھارت سرکار کی کھیل نیتی کو ہماری چارترک وشیشتا ہے کہ ہم دوش کے تبادلے میں ماہر ہیں رونے والے بھی رو رہے ہیں ہائے ساٹھ کروڑ کا دیش اور ایک ٹن کا میڈل بھی نہیں جیسے آبادی میں سے کھلاڑی پیدا ہوتے ہوں ویگیانک پیدا ہوتے ہوں پانچ کروڑ کے دیش میں ایک ویگیانک پیدا ہو تو ساٹھ کروڑ کے دیش میں بارہ ہونے چاہیے آبادی تو مرغی ہے نا یہ دیش کوئی مرغی کھانا ہے جس کی مرغیاں انڈے دیں گی جن میں سے کھلاڑی نکلیں گے میں نے کہا خیر اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا دیش کا گورو مجھے ہی بڑھانا ہوگا میں نشچنت تھا کہ دوسرے لوگ دیش کا گورو بڑھا لیں گے تو میں دیش کا مکالا کر سکتا ہوں پر جب دوسرے لوگ دیش کا نام ڈبو رہے ہیں تو میں یہ کہہ کر کودنا چاہتا تھا کہ خیر میں تو ہوں ویسے دیش کا بھاگیہ ودھایک بن جانے کا میں نے پہلے بھی سوچا تھا پر میں ڈر گیا گاندھی جی لومبا انور بین بیلا سکرن مجیب ان کا کیا کر دیا گیا بھائی اپنے کو ڈر لگتا ہے جو مکتی دلائے وہی مار ڈالا جائے یا جیل میں ڈالا جائے میں نے مسیحا بننے کا ارادہ ڈر کے مارے چھوڑ دیا ورنہ میں عیسا ہو سکتا تھا سولی برداشت کر لیتا کتنے لیکھک ہیں جو گھوشنا کر رہے ہیں کہ ہم ابھیشپت ہیں ہم سب اپنی سولی لادے گھوم رہے ہیں ان بیچاروں کو کوئی سولی پر ٹانگ کیوں نہیں دیتا خیر میرے ساتھ دوسری مشکل ہے میں عیسا کی طرح سولی پر سے یہ نہیں کہتا کہ پتا انہیں کما کر وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں میں کہتا پتا انہیں ہرگز کشما نہ کر یہ کمبخت جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں میں دراصل بھاگیہ وداتا نہیں بن سکا ڈر کے کارن بہت لوگ بڑا آدمی ہونے سے بال بال بچ جاتے ہیں کچھ مغالتے میں زندگی کاٹ دیتے ہیں برہم ہین زندگی پوچھ ہوتی ہے وہ کتنے سکھی ہیں جو اپنے کچرا لیکھن کو مہان ساہتیہ مان لیتے ہیں اور ایک میں دکھی ہوں کہ لکھتا ہوں اور اس پر روتا ہوں بہرحال اولمپک میں دیش کا نام اونچا کرنے کا ایک موقع چوک گیا میری ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہڈی تو بہت لوگوں کی ٹوٹتی ہے پر میرا تو فریکچر بھی شریشٹ ہوا کہا جاتا ہے کہ میرا ویگ لیکھن شریشٹ ہے میری بدنامیاں بھی شریشٹ ہیں اور نیک نامیاں بھی کد ناک نقشہ شریشٹ جاتی شریشٹ براہمن کل میں جنما ہوں کی اونچائی تک ادار اور پاتال جیسی گہرائی تک نیچ مورکھ جیسا ویر اور منیشی جیسا کائر ہوں بہادری اور بیوکوفی میں بہت کم فرق ہوتا ہے ڈاکٹروں نے کہا یہ سب سے خراب فریکچر ہے نیک ہیمر میں خوش تھا کہ شریشتا بنی رہی کوئی ٹچا فریکچر نہیں ہوا اپنا تو سب کچھ میں ہوتا ہے لیکھک کا اسپتال میں بھرتی ہونا ایک دلچسپ گھٹنا ہوتی ہے ٹانگ ٹوٹنا تو اور بھی دلچسپ سچ کم جھوٹ ادھک چنتائیں بولنے لگتی ہیں ہائے ساہتیہ کا اب کیا ہوگا یہ چنتا دسویں درجے کے لیکھکوں کو ادھک ہوتی ہے وہ پرارتھنا اور چندے کی اپیلیں کرنے لگتے ہیں ہمارے یہاں لیکھک کو غریب تب مانتے ہیں جب وہ بیمار ہو اس کے پہلے مرتا ہو تب بھی اسے غریب نہیں مانتے ساہتیہ کا کیا ہوگا اچھا ہی ہوگا چیٹیاں ساہتیہ کا تمبو تانیں گی یوں ہی میری ٹانگ ٹوٹنے سے سنا ہے کچھ کی ٹانگیں جڑ گئی ہیں ان کے ساہتیہ کی ٹوٹی ٹانگ پر میرے فریکچر کی خبر کا پلاسٹر چڑھ گیا ہینتا کے روگ میں کسی کے اہت کا انجیکشن بڑا کارگر ہوتا ہے اسپتال کے بستر پر بھی ایسی خبریں مجھے ملتی تھیں اور میں مزہ لیتا تھا اب ان پر غصہ کیا کروں ان کے پاس بگڑنے کو کچھ ہے نہیں تو بگاڑوں کیا کو دھمکی دینا تیرا دھن لوٹ لوں گا ایک بے وقوفی تو ہے یہ بے وقوفی میں نے نہیں کی رہی چندے کی بات تو یہ بھی شانت ہو گئی اس خبر سے کہ شاشن علاج کا سب خرچ اٹھا رہا ہے اس خبر سے سہانوتی رکھنے والے بے ججک آنے لگے انہیں ڈر نہیں رہا لیکھک کے پرتی کیا کرتویہ بچا سوا پھل لے جانے کے اور یہ پوچھنے کے کہ بھائی اب طبیعت کیسی ہے پوچھا جاتا طبیعت کیسی ہے میں نے کہا میں بیمار نہیں ہوں نہ بخار نہ نیمونیا نہ تپیدک نہ دل کا دورہ ہڈی ٹوٹنا کوئی بیماری نہیں طبیعت کے کیا حال بتاؤں دوسری مصیبت یہ سوال پیدا کرتا تھا کہ یہ فریکچر کیسے ہو گیا کینسر ہو تو جواب بھی دے سکتے ہیں کہ برش کر رہا تھا ایک دم سے کینسر ہو گیا پر ہڈی ٹوٹنے سے تو لوگوں کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں موٹر سائیکل پلٹ گئی ہوگی رکشے سے ٹرک ٹکرایا ہوگا اوپر سے گرا ہوگا کاریں بھیڑ گئی ہوں گی یہ اونچے قسم کے فریکچر ہوتے ہیں میں کہتا کچھ نہیں پاؤں پھسل گیا گر گئے تو ہڈی ٹوٹ گئی اور پوچھنے والا سوچتا چھی بڑا ٹچا آدمی ہے ٹچا ہی فریکچر ہوا ارے کوئی درگھٹنا ہوتی تو ایک استر کا فریکچر ہوتا جیسے درگھٹنا سے کسی کسی کا استری لیکھن ہو جاتا ہے مگر اس کا بھی کیا ٹچا فریکچر ہے پاؤں پھسلنے سے ہی ہو گیا ہم تو راشٹری استر کے کبھی سمیلن کی امید سے آئے تھے پر یہاں تو محلے کی ورش گوشت ہے جس میں تکڑ گا رہا ہے آئی ورشا آئی ورشا دیکھو میور کا من ہرشا کبھی نے میور کو نہیں دیکھا اسے کیا پتا کہ میور بادل دیکھ کر بہت روتا ہے ناچنے میں اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا کانا لڑکا ہو ہے تو اپنا ہی تچا فریکچر ہو پر ہے تو اپنی ہی ٹانگ کا کبھی کبھی تو ہینتا بھی آتی جب پرتیشت فریکچر والوں کے وارڈ میں دیکھتا کسی کو ایسے باندھا جاتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر لگنے لگتا ہے کوئی بھرت ناٹیم کی مدرا میں ہے اور میں میں سوبھاوک ڈھنگ سے بستر پر پڑا ہوں پر ہاں ایک بات پرتھا کی ہوئی مجھے ایک پتر ملا اس میں لکھا تھا تم نے زندہ بھگوانوں کے خلاف لکھا تھا دیکھ لیا ستیہ سائیں بابا نے ٹانگ توڑ دی سچ مچ سچ مچ لگتا ہے کہ ریموٹ کنٹرول سے میری ہڈی توڑی گئی ہے تو فریکچر اتنا بھی ٹچا نہیں ہڈی ٹوٹنے میں ایک بڑی اسویدھا ہے دکھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہڈی تو بھیتر سے ٹوٹی ہے اوپر سے سب ٹھیک ٹھاک ہے اب ٹوٹی ہڈی تو دکھا نہیں سکتے اور ایک سٹیج کے بعد تو درد بھی بند ہو جاتا ہے مجاز پرسی کرنے والوں کے سامنے کرا بھی نہیں سکتے جو دکھایا نہ جا سکے وہ گھاؤ بیکار چلا جاتا ہے جس درد کو بھنایا نہ جا سکے وہ کھوٹا سکہ ہے بیس پچیس سال لکھتے اور طرح طرح کے ساماجک کارے کرتے ہو گئے اسپتال میں بھرتی کئی کو کرایا پر میں میں پہلی بار اسپتال میں بھرتی ہوا ہوں بڑی گھٹنا ہے ہلچل تو مچنی تھی کچھ دھن ملنا تھا پر سرکار نے مدد کی گھوشنا کر کے میرا سارا بازار ہی چوپٹ کر دیا میں تو بات کو دبا جاتا اور پیسے بٹور لیتا پر سرکار نے ریڈیو اور اخباروں میں کچھ اس طرح خبر پرسارت کی کہ سن لو لوگوں سرکار نے اس پرسائی کو پیسے دے دیے ہیں اور چاہیے تو اور دے دیں گے اب تم لوگ اس کے چکر میں نہ پڑنا اسے ہرگز ایک بھی پیسہ مت دینا نتیجہ وہی ہونا تھا وہی ہوا گھاتک کسی نے مدد کی بات ہی نہیں کی ہاں اخباروں میں سماچار اور فوٹو ضرور چھپے تھوڑا سنتوش ہوا پر کسر رہ گئی میرے نام کے آگے لگانے کے لیے لوگوں کو وشیشن ہی نہیں ملے مجھ سے پوچھ لیتے تو میں ہی بتا دیتا بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی دیش کا گورو بڑھانے کی دیش کا بھاگیہ ودھاتا بننے کی مسیحا بننے کی مگر گئے لوٹ کر اپنے اوچھے پن پر ٹانگ ٹانگ ٹانگ اور پیسہ پیسہ پیسہ سارا درشن ٹانگ میں سما گیا اونچے خیالات میں انفیکشن ہو گیا ان میں سے مواد نکلنے لگا مسیحا پیسے پر بک گیا میرے دیش واسیوں اگلے اولمپک کے لیے مجھ پر بھروسہ مت کرنا کوئی دوسرا لنگڑا تلاشو سچ مچ ٹانگ ٹوٹنا بری بات ہے سر کا فریکچر اتنا برا نہیں ٹانگ ٹھیک ہو اور سر یعنی دماغ میں فریکچر ہو گیا ہو تو بھی گتی رہتی ہے حالانکہ وہ دشاہین گتی ہوتی ہے لیکن آدمی ہی نہیں مدہوش تک ہیں جو دشاہین گتی والے ہیں کہاں جا رہے ہیں وہ نہیں بس چل رہے ہیں ایک مہا شکتی ہے وہ بھی دشاہین گتی کے فیر میں رہتی ہے سو بس چلے جا رہے ہیں چل رہے ہیں ٹانگ ٹھیک ہے پر دماغ میں فریکچر ہے چلتے چلتے پایا کہ ویت نام کے دلدل میں پھنس گئے اب نکلنے میں مشکل ٹانگ توڑ کر اسپتال کے بستر پر پڑے ہوئے انتر راشٹری راجنیتی کی بات کرنا بھی بڑی بے شرمی ہے سو میں ٹانگ ہی پر لوٹتا ہوں درد تو ہے چنتائیں بھی ہے استھتی میں پڑے ہیں دھیرج دھرم متر اروناری آپت کال دھیرجرم مرو آپت کال یعنی ایمرجنسی میری ایمرجنسی کا دور چل رہا ہے دھیرج مجبوری ہے اور دھیرج کی ہی ایک ماتر پونجی ہے دھرم دھرم کا مطلب ہی اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا ناری ناری اپنی تو ہے نہیں پر ناری کوئی کبھی حال مجھے دیکھنے آ جاتی تھی ہاں متروں کی سچ مچ پریشا ہے صبح سے ہی لو لگ جاتی ہے کہ کوئی آئے گا اور جب کوئی آتا تو کیسا لگتا ہے ایسا جیسے اس سرسا کو لگا تھا ہنومان وایو مارگ سے لنکا جا رہے تھے میں سرسا راکشسی نے انہیں دیکھا خوب پشٹ بڑا سا جیو دھاری دو ٹن کا تو ہوگا سرسا نے خوش ہو کر کہا آج سورن محدین آہارا آج دیوتاؤں نے مجھے آہار دیا ہے ملنے آنے والے کو دیکھتے ہی میں کہہ اٹھتا آج سرن محدین آہارا یہ بیٹھے دو تین گھنٹے اور میں ان کا بھوجن کروں کبھی کبھی گھور نراشا میں ڈوب جاتے ادھر پاس ہی ہیں غالب یاد آتے ایک عالم فاضل دوست ملنے آئے پوچھا کیا حال ہے میں نے کہا حال کیا بتائیں یہی ہے زندگی اپنی جب اس دور سے گزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے ہاں ٹھیک ہے اور ونگ ہاں ویگ بربس اٹھتا تھا میرے ڈاکٹر نے ہی کہا آپ لکھوائیے اس سے ان کا من اچھا رہے گا اسپتال کے انوبھو ہی لکھ ڈالیے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں اسپتال کی کچھ آلوچنا ہو گئی تو ٹھیک نہیں ہوگا ڈاکٹر نے کہا آلوچنا ہونے دیجیے اس سے اسپتال میں سدھار ہوگا میں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ سدھار میرے اسپتال چھوڑنے کے بعد ہو